حشیم نے داؤد سے انہوں نے عامر شعبی سے انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبا کرنے سے پہلے قربانی کا جانور زبا کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس میں گوش سے دل بھر جاتا ہے اور اس کی چاہت باقی نہیں رہتی اور میں نے اپنے بچوں ہمسایوں اور گھر والوں کو کھلانے کے لیے قربانی کا جانور جلدی ذبح کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور جانور ذبح کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک سالہ دودھ پیتی کھیری بکری ہے وہ گوش والی دو بکریوں سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بہترین قربانی ہے یعنی تم اسی کی قربانی کر لو اور تمہارے بعد کسی کی طرف سے بھی ایک سالہ بکری کی قربانی کافی نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستر